عباد بن عوام نے کہا یحییٰ بن ابی اسحاق نے ہمیں خبر دی انہوں نے کہا ہمیں عبد الرحمن بن ابی بکرہ نے اپنے والد سے حدیث بیان کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کے عوض چاندی اور سونے کے عوض سونے کی بے سے منع فرمایا اللہ یہ کہ برابر برابر ہو اور آپ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم سونے کے عوض چاندی جیسے چاہیں خریدیں اور چاندی کے عوض سونا جیسے چاہیں خریدیں کہا اس پر ایک آدمی نے ان سے سوال کیا اور کہا دس بدست تو انہوں نے کہا میں نے اسی طرح سنا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار تہتر